میں رسول رسول من انفسہم انہی میں سے یتلو و تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیات ہی اس کی آیتیں وہ یو اور پاک کرتا ہے انہیں ویعلمہم الکتابہ اور سکھلاتا ہے انہیں کتاب و اور حکمت و ان کانو اور اگرچہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی غلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں ظاہر گمراہی میں آوالہ کیا اور جب اصابت کم پہنچی تمہیں مصیبت مصیبت قد اصب تم تحقیق تم پہنچا چکے تھے مسلیحا اس سے دگنی کل تم تم نے کہا انا حاضہ کہاں سے آئی ہے یہ کل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم وہ تمہاری ہی طرف سے ہے ان اللہ بے شک اللہ شئ ان قدیر ہر چیز پر قادر ہے وما اور جو کچھ اسابقم پہنچا تمہیں یوما اس دن جس دن التقل جمعان ملی دو جماعتیں فمی ادن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تھا ولی عالم المومنین اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو ولی عالم الدینہ اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو نافقو جنہوں نے منافقت کی وکیلا اور کہا گیا لہم ان کے لیے تعالو تم آؤ قاتلو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او یا ادفعو تم دفع کرو قالو انہوں نے کہا لو اگر نعلم ہم جانتے کتان لڑائی کو لتبانات کم تو ضرور ہم ساتھ چلتے تمہارے ہم کفری وہ کفر کے یوم اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم ان سے لال ایمان بنسبت ایمان کے یقولون وہ کہتے تھے بھی افواہم اپنے منہوں سے مالئی فی قلوبہم وہ باتیں جو نہیں تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بیما اس کو جو یکتمون وہ چھپاتے تھے اللہ دینہ وہ لوگ جنہوں نے کالو کہا لی اخوانہم اپنے بھائیوں سے وقعدو اس حال میں کہ وہ خود بیٹھے رہے کہ لو اطاعونا اگر وہ اطاعت کرتے ہماری ماں قتلو تو نہ وہ قتل کیے جاتے کل کہہ دیجئے فدرعو تو تم دور کرو ان انفسکم الموتا اپنے نفسوں سے موت کو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ولا تحسبن الذین اور نہ ہرگز گمان کریں آپ ان لوگوں کے متعلق جو مارے گے کتلو قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کہ امواتن و مردہ ہیں بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے ہاں یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں فرحینہ وہ خوش ہیں بیما اس پر جو آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے وہ یہ اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں بلدینہ ان لوگوں کے ساتھ جو لم یلحقو نہیں ملے بہم ان کو من خلفہم ان کے پیچھے سے اللہ خوفن یہ کہ نہ خو نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون زنون غمگین ہوں گے یستبشرون وہ خوشی محسوس کرتے ہیں بنیامت من اللہ اللہ کی طرف سے احسان کے ساتھ وہ فضل اور اس کے فضل کے ساتھ ان اللہ اور یہ کہ اللہ لا یزیو نہیں ضائع کرتا اجر اجر المؤمنین مومنوں کا آئیے اب انہی آیات کی کی تفسیر طرف آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے دیکھیں اللہ نے کتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہمارے لیے زمین و آسماں بنائے اس میں ہر چیز ہمارے لیے بنائی لیکن کسی بھی چیز کو بنا کر اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے جب باری گئی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے اللہ کیسے احسان کیا اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں اپنا نبی دیا کیسا نبی جو انہی میں سے ہے بشر ہے وہ بشر ہے آج ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں غلط بات ہے بشر ہیں اللہ کے نبی من انفسہم قرآن کہتا ہے انہی کے نفسوں میں سے انہی میں سے میں نے رسول بھیجا اللہ کے نبی بھی بشر ہیں آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تمام بشر تھے ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بشر بشرسلیا الہ واحد اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں بشر ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے میں بشر بھی ہوں اور نبی ہوں رسول ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اللہ فرماتے میں نے مومنوں پر احسان کیا ان کو انہی میں سے ایک نبی دیا جو نبی ان پر میری آیات پڑھتا ہے اور ان کے دلوں کو ان کے دماغوں کو ان کے معاشرے کو ان کے ماحول کو ان کے گھر بار کو صاف کرتا ہے پاک کرتا ہے اور صرف آیات پڑھ کے صاف پاک نہیں کرتا بلکہ وایو الم الکتاب بولکمہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیتا ہے یہ جو لوگ تھے یہ میرے نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے واضح گمراہی میں تھے میرا نبی آیا نبی نے آ کے ان کو قرآن سکھایا احادیث سکھائیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولما اسوابت کو مصیبت القدی تم کہ اب جنگ عہد میں تمہیں نقصان ہوا اس سے پہلے تم بھی تو انہیں نقصان پہنچا چکے ہو کافروں کو بدر کے میدان پہ بدر کے موقع پر تم نے انہیں قتل کیا ان کے قیدی بنائے اس بار انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا اور تم یہ بات کہتے ہو حیرت اور تعجب کے طور پہ تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا کیسے ہمارے مارے گئے کیسے ہمارے زخمی ہو گئے ہم تو مسلمان ہیں نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اللہ کہتے تم نے یہ بات کہی تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو نقصان ہوا جو مارے گئے جو قتل ہوئے جو زخمی ہوئے یہ سب تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ تھا تمہیں کہا گیا تھا مورچے کو مت چھوڑنا تم نے پھر چھوڑ دیا نبی کی اطاعت نہیں کی اسی لیے یہ نقصان ہوا تمہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن مسلمانوں نے ستر کافروں کو قتل کیا اور ستر کو قیدی بنا لیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عہد کے دن ستر مسلمان شہید ہوئے اللہ فرماتے ہیں جو میدان جنگ میں جو کچھ بھی ہوا جب کافر اور مسلمان آپس میں ملے جو کچھ بھی ہوا نقصان ہوا یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق تھا اللہ کے حکم سے تھا کیوں تاکہ اللہ جان لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے اللہ فرماتے جنگ کے موقع پر منافق جو تھے ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے یہ تب کفر کے بہت زیادہ قریب تھے اور ان کا کہنا کیا تھا کہ اگر ہمیں لڑنے لڑنا آتا ہوتا تو ہم بھی باہر نکل کے جہاد کرتے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو مسلمان مارے گئے ہیں اگر گھروں میں رہتے تو کبھی نہ مارے جاتے اللہ فرماتے انہیں کیا پتا کہ شہادت کتنا عظیم مرتبہ ہے شہادت کے اندر اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں آپ سب کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے ہیں آپ کی نظروں میں مارے گئے ہیں لیکن یاد رکھیے یہ لوگ جو رب کی راہ میں مارے گے آپ ان کو مردہ مت سمجھیے گا صورت باقارہ دوسرے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ تم شہداء کے متعلق یہ نہ کہو کہ وہ مارے گے وہ فوت ہو گئے بلکہ وہ زندہ ہیں اب یہاں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ کہنا تو دور کی بات ہے تم شہدا کے متعلق یہ گمان بھی نہ کرو اپنے ذہن میں یہ خیال بھی نہ لے کے آؤ کہ وہ مارے گئے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے شہدا کی فضیلت کے متعلق شہید کی فضیلت کے متعلق شہادت کا کیا مقام ہے یہ میں پیچھے دوسرے پارے میں بتا چکی ہوں یہاں صرف میں ایک حدیث آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شہدا ہیں یہ رب کے ہاں ہیں اور رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا یہ ان سب نعمتوں پر بہت ہی خوش ہیں ان پر نہ تو خوف ہے نہ یہ غم زدہ ہے یہ بہت خوش ہیں کیوں نہ خوش ہوں اللہ نے ان کو نوازا جو ہے کیوں کیونکہ اللہ مومن کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین